السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1307 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اس کے بعد سوال میں چھ نسلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے تھوڑا سا اس تھوڑی سی اس کی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ شوال میں روزہ رکھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر انتیس ہی دن کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تیس روزوں کا ثواب دیتے ہیں اور شوال کے چھ نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد چھتیس ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون الحسنت بعشر انصا ایک نیکی کا ثواب دس گنا کے مطابق چھتیس کا دس گنا تین سو ساٹھ ہو جاتا ہے اور پورے سال کے دن تین سو ساٹھ سے کم ہی ہوتے ہیں پر جس نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں چھ نفلی روزے رکھے وہ اس حساب سے تین سو ساٹھ روزے کے ثوابوں کا مستحق ہوگا پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا بس اجر ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے تین سو ساٹھ دن برابر روزے رکھے اب یہ روزے جو سوال میں رکھنے ہیں ایک تو ترتیب تو یہ ہے کہ دو سوال سے مسلسل شروع کر دو چھ دن پورے کر دو بعض لوگ ایسے مشغول ہوتے ہیں ملازم پیشہ ہوتے ہیں تو وہ بےچارے جو ہے وہ مسلسل رکھ نہیں سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں بھائی ایک ہفتے میں دو رکھ لیے سوال میں دوسرے ہفتے میں دو رکھ لیے تیسرے ہفتے میں دو رکھ لیے یعنی سوال کے مہینے میں چاہے مسلسل رکھو چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو رکھ رہے ہیں سوال کے مہینے میں تو یہ میری درخواست ہے کہ پورا مہینہ ماشاء اللہ رمضان کا روزہ رکھا اب سوال کے مہینے میں چھ روزے رکھنے کی نیت کر لیجئے اور تھوڑی سی ہمت کر لیجئے تو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اور اگر ہر سال آپ نے اور ہم نے ترتیب بنا لی تو صاحب پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل گیا ہماری جو زندگی بال ہونے کے بعد اگر کوئی نیت کر لے کوئی کئی مرد ہوں کئی لڑکے ہوں گے کئی لڑکیاں ہوں گی جوانی کے جوان جوان ہو رہے ہوں گے نیت کر لیں گے ہر سال ہمیں رمضان کا بھی رکھنا ہے اور شوال میں بھی چھ روزے رکھنے تو مرتے دن تک ان کو پوری زندگی روزے کا ثواب ملے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے اس کا خیال رکھیے یہ مختصر مختصر سبق دے رہا ہوں کہ شوال کے روزے ہر میں چھوڑنا ایک ہفتے کی محنت چھ دن کی محنت ہے لیکن چھ دن کی محنت میں نیکی کتنے زیادہ ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اس اس سال کا جو ہمارا رمضان گزرا ہماری پچھلی زندگی کے اللہ ہر سانس کا کفارہ بنا دے ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے اور یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ اب تو ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے سیلاب معاشی میں تاج کا سفینہ دے دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے سیلاب معاشی میں تاج کا سفینہ دے دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین